السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے چمکتے دھمکتے کہانی زبانی کے بہت ہی پیارے پیارے ساتھیوں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک خاص کہانی ہستی ہنساتی کھل کھلاتی مگر خاص بتائیے گا کیا آپ کو لگی عنوان ہے فریج میں رکھا روزہ اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے بینا صدیقی نے امی امی اس سال میں بھی روزے رکھوں گا ببلو میاں اچک کر ماں کے کندھے سے لٹک گئے لو یہ رکھیں گے روزہ ایک گھنٹے کی بھوک تو برداشت ہوتی نہیں اور چلے ہیں چودہ گھنٹے کا روزہ رکھنے یہ طنز ہانیہ نے کیا تھا دیکھیں امی ہانیہ ہی میرا مذاق اڑا رہی ہیں ببلو میاں روحاں سے ہو گئے تم چپ کرو ہانیہ میرا ببلو ضرور روزہ رکھے گا مگر بچے اپنا روزہ فریج میں رکھتے ہیں سمجھے تم ببلو ببلو میاں یہ سن کر خوشی سے جھوم اٹھے پہلی سحری تھی اور گھر میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی امی میرا پراٹھا اتنا ڈھیلا ڈھالا سوجا ہوا کیوں ہے کیسے بھی صبح چار بجے بستر سے اٹھایا گیا ہے احمد نے نیند بھری آواز میں کہا ارے ماہین کہا بھی تھا کہ باریک پراٹھے بیلنا گھر میں سبھی باریک پتلے اور کڑک پراٹھے پسند کرتے ہیں مگر تم نے تو گویا ہاتھی کے لیے پراٹھے بنا کے ڈال دیے سب کے آگے امی نے ماہین کو غصے سے گھورا ایک آدھ رہ موٹا رہ گیا ہوگا پراٹھا میں نے وزن کرنے والی مشین سے تو پراٹھے نہیں تو لینا احمد بھائی کے تو نخری ختم نہیں ہوتے ماہین بڑ بڑاتی ہوئی لسی کا گلاس پینے لگی ببلو حضور کو بھی تو کوئی اٹھا دے وہ حضرت بھی تو آج روزے کا ارادہ کر کے سوئے تھے ہانیہ کسی نامعلوم وجہ سے ببلو سے چڑھتی تھی اے میرے بچے پر تو روزے بھی فرض بھی نہیں میں نے تو اس کا دل رکھنے کو کہہ دیا تھا کہ روزہ فریج میں رکھ لینا امی نے پیار بھرے لہجے میں کہا اس کا روزہ اور یہ کوفتے فریج سے نکلے ہیں یا پھر قطب شمالی سے آئے ہیں یہ ٹھنڈے برفانی گولے بنے ہوئے ہیں سارا نے کوفتے کی پلیٹ ماں کے سامنے کرتے ہوئے منہ بنایا ارے ہانیہ تم نے رات کا کوفتوں کا سالن ٹھیک سے گرم نہیں کیا تھا امی نے ہانیہ کو ڈانٹا انہوں نے رات کا سالن رات کو ہی گرم کر کے رکھ لیا تھا شاید تاکہ سحری میں بیٹھ کے فرصت سے سب پر تنقید کر سکیں سارا تنزیہ لہجے میں بولی تم چپ کرو یہ بے نمک کے موٹے تازے سفید بھاری بھرکم بے حس انڈے تم نے ہی تلے ہیں نا انڈوں کو چولہے کا کرایہ دینا تھا کیا جو کچے ہی اتار لی جلدی میں ہانیہ نے غصے سے کہا ارے بچوں سحری کا وقت نکلا جا رہا ہے لڑائی چھوڑ کے بہتر معلوم ہوتا ہے جو کچھ دسترخوان پر دستیاب ہے اسی کو صبر شکر سے کھا کر سحری کر لو احمد صاحب دبی دبی آواز میں بولے بھائی میں اتنے ٹھنڈے برفانی کوفتے اور ہاتھی ریچھ کے لیے بنے پراٹھے کھا کر سحری نہیں کر سکتا احمر پلیٹ سرکا کر دسترخوان سے اٹھ کھڑا ہوا امی آوازیں دیتی رہی مگر احمر اپنے کمرے میں جا کر بستر پر ڈھیر ہو گیا بستر کا کی آواز سن کر ماہین نے کہا ارے سحری نہیں کی تو کیا نماز بھی نہیں پڑھو گے تم کون سا نماز پڑھتی ہو جو اس سے کہہ رہی ہو انڈے پراٹھے کے آخری نوالا منہ میں ڈالتی خود کو بستر میں ڈال لیتی ہو ہاں بھڑک اٹھی ہاں تو جو ایک سو ایک برتن دھونے ہوتے ہیں وہ تو میں بستر میں لیٹ کر دھوتی ہوں نا برتن دھونے میں ہی نماز کا وقت نکل جاتا ہے میرا ماہین نے غصے سے کہا احمد صاحب بچوں کی لڑائی سے تنگ آ کر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ان کے گھر سے نکلتے ہی سب بچوں نے بستروں کا رخ کیا جھوٹے برتن ماسی کے لیے سجا دیے گئے ہوں دہی بڑوں کے لیے قطار اتنی لمبی ہوتی ہے کہ تازہ دہی بڑے لیتا بندہ کھڑے کھڑے خود باسی ہو جائے احمد میاں دہی بڑوں کا تھیلا جھلاتے جھلاتے گھر میں داخل ہوئے مہینے بھر کی بات ہے کون سے سال بھر دہی بڑے لانے ہوں گے جو احسان جتا رہے ہیں ماہین خفا ہو گئی دہی بڑوں کی فرمائش اسی کی تھی اصل احسان تو یہ ہے کہ میں ایک گھنٹے سے اتنی سخت گرمی میں کھڑے پکوڑے تل رہی ہوں وہ بھی کسی کو آلو کے گول والے پسند تو کسی کو پالک کے پاپڑ جیسے کڑک پکوڑے اب تو میں خود تلے ہوئے پکوڑے جیسی ہو گئی ہوں سارا غصے سے کہتے ہوئی باورچی خانے سے باہر آئی پھر سامنے دیوار پر لگی گھڑی دیکھ کے چیخی اوف میری اثر کی نماز نکلنے والی ہے وہ پیر پٹکتی غسل خانے کے سمت بھاگی ہاں تو میں بھی دہی بڑوں کی قطار میں کھڑے کھڑے دہی بڑا بن گیا وہاں سڑک پر کوئی اے سی نہیں لگا تھا میری تو زہر بھی نکل گئی تھی زہر کے وقت امی کے بتائے ہوئے کسی خاص چکی والے کے پاس چلا گیا تھا تاکہ سحری کے پراٹھے نئی شان سے بن سکیں آہ بھی بولتا بالتا واش بیسن پر پہنچا ارے سفید باریک آٹے کے پراٹھے بناؤ تو تم لوگ ہی کہتے ہو یہ پراٹھا ہے یا گتا پھر کھانا بھی پتلا پراٹھا ہے وہ تو چکی کے آٹے کا ہی اچھا بنتا ہے سفید آٹے کا باریک پراٹھا چمڑا ہو جاتا ہے امی جو بیزاری سے پھلوں کے موٹے موٹے ٹکڑے کاٹ رہی تھیں بولیں ارے امی پھلوں کے اتنے موٹے ٹکڑے تو نہ کریں باریک ٹکڑوں والی چاٹ زیادہ مزیدار لگتی ہے فروٹ چاٹ کی شوقین ہانیہ ماں کی طرف لپکی اے لڑکی اتنے طویل روزے کے بعد اتنا دم ہم کہاں کہ پھل باریک کترے جائیں لو تم ہی کاٹ لو امی چڑھ گئی تھیں پلیٹ اور چھری ہانیہ کی طرف سرکا دی میں رمضان شروع ہونے سے پہلے مارکیٹ سے خاص چھری لائی تھی جس سے پھل بہت باریک کٹتے ہیں لے کے آتی ہوں ہانیہ باورچی خانے کی جانب لپک گئی <laughs> خوبصورت اور نفیس کاٹنے والی چھری ان کالے کیلوں داغی سیبوں اور کیڑے سے لبریز امرودوں کو کیا نفاست دے سکے گی بہتر ہوگا دسترخوان پر برتن ہی لگانا شروع کر دو ماہین دہی بڑے ڈونگے میں الٹتے بیزاری سے بولی ارے بچیوں دسترخوان لگاؤ مغرب ہونے میں پانچ منٹ رہ گئے ہیں احمد صاحب گھر میں داخل ہوئے جی لگا رہی ابو سارا نے دسترخوان دری پر بچھا دیا ماہین پلیٹیں اور ڈونگے رکھنے لگی ہانیہ ابھی تک خصوصی چھری کی تلاش میں کچن کی درازیں کھینچ رہی تھی ہانیہ چھوڑو چھری کو اور جو فروٹ تیار ہے اسے مکس کرو اذان کا وقت قریب ہے امی نے حکم دیا سب دسترخوان پر جمع ہوئے تو ببلو بھی بھاگتا ہوا آ کے ماں کے پاس آ بیٹھا آج تو بھائی میرے ببلو کا بھی روزہ تھا فریج میں رکھا تھا امی نے پیار سے کہا تو سب ببلو کو دیکھ کے مسکرانے لگے اوف یہ لال خوخوار تیز میٹھا شربت میں نے پچھلے رمضان میں کہہ دیا تھا میں افطاری میں یہ نہیں پیوں گا احمد نے حسب معمول ناک چڑھائی میں نے بھی پچھلے رمضان میں کہہ دیا تھا کہ میں گھر کے سات لوگوں کے لیے سات طرح کے شربت نہیں کھولوں گی تو جناب ٹھنڈا پانی پی لیجیے شربت پینا کوئی فرض تو نہیں ماہین بھڑک کر بولی فرض تو دہی بڑے بھی نہیں ہیں احمد نے جواب کاروائی کی ارے ہانیہ تم ہی اٹھو بھائی کو پیلا شربت گھول دو وہی جو کھٹا سا ہوتا ہے بے چارہ میرا بچہ سارے دن کا پیاسا ہے امی نے نیا آڈر جاری کیا ہاں یہ صاحب تو دن بھر کے پیاسے اور ہم اونٹ کے کوہار میں پانی کا ذخیرہ لیا پھرتے ہیں نا اور وہ کھٹا لیمن شربت سیدھا سوکھے گلے پہ جا کے لگے گا چار دن بستر پر ڈھیر ہوں گے لاڈلے صاحب ہانیہ جل بھن کر بولی اور شربت بنانے کے لیے اٹھ گئی ببلو میاں خاموشی سے سب کو دیکھ رہے تھے احمد صاحب نے ببلو کو فوٹ چاٹ ڈال کے دی تو وہ چپ چاپ کھانے لگے ابو کل آپ جو پھل لائے تھے ان میں گلے سڑے سب تھے آج ذرا آگے والے چوک سے لے آئیے گا وہاں تین چار پھل والے ہوتے ہیں صاف ستھرے پھل مل جائیں گے ہانیہ نے ابو کو نماز کے لیے تیار ہوتے دیکھ کے التجا کی ٹھیک ہے اثر کے بعد لے آؤں گا احمد صاحب نے سر ہلایا ابو جی اصل کی جہاں میں تو ابھی دیر ہے پلیز آپ پہلے بڑے چوک سے مجھے پھل لا دیجیے نا تاکہ میں فروٹ چاٹ بنا کے ٹھنڈی ہونے رکھ دوں کل بھی جلدی میں اچھی نہیں بنی تھی سیب کیلے آڑو اور امرود لے آئیے گا کوئی اور اچھا پھل نظر آ جائے تو وہ بھی اور ہاں ابو ایک چھوٹا سا خربوزہ بھی ہانیہ دروازے تک باپ کے پیچھے جا کے فرمائشیں نوٹ کرا دی گئی وہ سر ہلا کے چلے گئے لیکن بڑے چوکس تک پیدل جانے آنے بیٹی کے من پسند پھل تلاش کرنے اور بھاؤ تاؤں میں اتنا وقت ہو گیا کہ پھل لے کر گھر لوٹے تو جماعت کا وقت نکل چکا تھا انہوں نے پھل فریج میں رکھے اور گھر میں ہی جان ماز بچھا کے عصر کی نماز پڑھنے لگے ادھر ببلو میاں فریج کھول کر اوپر سے نیچے تک نظر دوڑا رہے تھے ایک طرف سحری کے پراٹھوں کے لیے گندھا خاص چکی کے آٹے کا برتن تھا دوسری طرف بڑی سی ٹوکری میں پھل لمبی ٹرے میں کچے سموسے رول سائڈ میں انڈوں کا ڈھیر طرح طرح کی چٹنیاں سحری کے سالن کے ڈونگے پھینی کے پیکٹ پتیلا بھر کے بنائی گئی لسی چنا چاٹ کے لیے ابلے چھولے اور دو تین طرح کے لال پیلے شربتوں کی بوتلیں امی امی فریج میں تو اتنا سامان ہے روزہ رکھنے کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے ببلو میاں نے فریج کا ہینڈل تھامے اتنی معصومیت سے ماں کو مخاطب کیا کہ جان ماس پر تصویر پڑھتے احمد صاحب کو ایک جھٹکا سا لگا گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے جو جملہ شاید انہیں کہنا چاہیے تھا وہ گھر کے سب سے چھوٹے فرد نے ادا کر دیا تھا واقعی ان سب گھر والوں کے روزوں میں اتنا کچھ تھا کہ اصل روزے کی جگہ تو بچی ہی نہیں تھی اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم بتائیے گا کیا آپ کو یہ خاص لگی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ